تبدیلی کی کیفیت قرآن جو تبدیلی پیدا کرتا ہے اس کا آغاز دل میں قرآن نور کے داخل ہونے سے ہوتا ہے یہ نور دل میں گناہوں غفلتوں اور خواہش کی پیروی سے جنم لینے والی تاریکی کو دور کرتا ہے دل میں نور دھیرے دھیرے بڑھتا چلا جاتا ہے اور دل کے تمام احساسات میں روشنی اور زندگی کا احساس ہوتا ہے یوں قرآن سمجھنے سے صاحب قرآن ایک نئی زندگی سے متعارف ہو جاتا ہے ارشاد الہی ہے او من کان میتن فأحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مطلہ فی الظلمات لیس بخارج منها سورہ الانعام کی 123 آیت ہے کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو معلوم ہوا کہ قرآن ایک روح ہے جو دل میں جا کر اسے زندہ کر دیتی ہے ارشاد ربانی ہے وہ کزالک اوہینا ما کنری ملک نادی بھی من من نشاء عبادنا الشورا کی ففٹی ٹو آیات اور اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وہی کی ہے تمہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے مگر اس روح کو ہم نے روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں جو ہی دل میں روح جاگزی ہو جاتی ہے تو دل نور ایمان سے جگمگا اٹھتا ہے خواہشات اور حب دنیا دل سے نکل جاتی ہیں اس کا واضح اثر انسان کے طرز عمل پر پڑتا ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا تھا کہ کی آیت اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھلوا دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے میں شرح صدر سے کیا مراد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور القلبن شرح و انفتح قلنا یا رسول اللہ وما ماں کلامتا قال النابتا الى دار الخلود ولتا فی اندار الغرور والاستعداد للموت قبل نزولہ جب نور دل میں داخل ہوتا ہے تو دل کھل کھل اور کھل جاتا ہے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی علامت کیا ہے فرمایا ہمیشہ گھر کی طرف رغبت و رجوع اور دنیا سے بے رخی و بے توجہی اور موت آنے سے پہلے اس کی تیاری